الذين الذين هم في في صلاتهم خاشعون وقال تعالى إن الله يحب يقاتلون سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا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 ابراہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے ابراہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے حوث چپ چپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں یقین محکم عمل پہم یقین محکم عمل پہم محبت فاتح ہے عالم یقین محکم عمل پہم محبت پات ہے عالم جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں انتہائی قابل صد احترام میرے محترم بزرگوں دوست اور عزیزوں آج کا یہ عظیم الشان اجتماع اور یہ عظیم الشان مرکز سبحان اللہ کے اندر جو منعقد ہو رہا ہے اس اجتماع کو دیکھ کر یقیناً آپ ایک چیز محسوس کر رہے ہوں گے کہ یہ اجتماع ہمارے کام کو اور ہماری جماعت کو ایک عالمی تحریک کی طرف لے جا رہا ہے جو خواب آپ کے دل و دماغ کے اندر تھے کہ دنیا کے اندر ایسے ایمان والے پیدا ہو جائیں ایسے ایمان والے کھڑے ہو جائیں جو پورے دین کی فکر لے کر اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے علا منہاج النبوہ محنت کر کے اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام کے پرچوں کو بلند کر کے سرخرو ہو جائیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ ہمیں اس میں ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے لا الہ الا اللہ ہمارے کام کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ اس کائنات کی بنیاد ہے اگر لا الہ الا اللہ اللہ رب العزت نے اس کلمہ کے ذریعے اپنا تعارف اپنی مخلوق کو نہ کروانا ہوتا تو اللہ رب العزت اس کائنات کو معرض وجود میں نہ آتے اور آئے جہان جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہ ہوتا نہ ہم ہوتے نہ یہ جہاں ہوتا اس کائنات کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر قائم ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سرزمین پر جب سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ سلاط والسلام کو بھیجا تو لا الہ الا اللہ کی دعوت ساتھ دے کر بھیجا یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے اسی محنت کو دنیا میں کرنے کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا اکرام علیہ السلاط والسلام کا سلسلہ قائم فرمایا حضرت آدم سے لے کر ہمارے آقا حضرت محمد کریم علیہ السلاط وسلام تک ایک ہی دعوت ہے تاریخوں کے تاریخوں کے منشور بدل جاتے ہیں تاریخوں کے دستور بدل جاتے ہیں تحریکوں کے نعرے بدل جاتے ہیں تحریکوں کے آئے دن پرچے بدل جاتے ہیں نظریات بدل جاتے ہیں لیکن یہ اسلام کی تحریک ایسی تحریک ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا اکرام علیہ مسلط وسلام جو تحریک لے کر کھڑے ہوئے جو دعوت لے کر کھڑے ہوئے وہ لا الہ الا اللہ تھی ہر نبی کی یہی دعوت تھی اگر کسی نبی کی عمر سو سال کی ہوئی ہے تو دعوت لا الہ الا اللہ تھی اگر ہزار سال کی ہوئی ہے دعوت لا الہ الا اللہ تھی اور پھر اس دعوت کے راستے میں انبیاء اکرام علیہ السلاط وسلام کو شہید کر دیا گیا انبیاء اکرام علیہ السلاط وسلام کو پتھروں سے مار مار کر اللہ کے راستے میں وہ شہید ہو گئے لیکن انہوں نے اپنی دعوت کو نہیں چھوڑا دنیا والے وقتی طور پر یہ سمجھتے رہے پیغمبر شہید ہو گئے اب یہ دعوت ختم ہو جائے گی تاریخ ختم ہو جائے گی دنیا مانو کبھی ٹھنڈے دل کے ساتھ انصاف کے ساتھ سوچا کرو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کرو آخر یہ لا الہ الا اللہ ہے کیا ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا اکرام اس پر محنت کرتے ہیں اور آخر میں امام الانبیاء آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر محنت کر کے جاتے ہیں صحابہ اسی پر محنت کرتے ہیں تابعین اسی کی محنت کرتے ہیں تبا تابعین اسی کی محنت کرتے ہیں آج تک پوری دنیا کے اندر کلمے کی محنت ہو رہی ہے سارے نسر یاد مٹ گئے نعرے بدل گئے فکر بدل گیا تاریخیں بدل گئی اور بڑی بڑی اپنے وقت کی نام بر تحری جن کا آج آپ کو دنیا میں کہیں وجود نظر نہیں آئے گا تحسر و اپنے وقت کی بڑی طاقتیں تھی اور ہمارے دور میں روس و اپنے وقت کی بڑی طاقتیں تھی آج اللہ نے ان کو رسوا کر دیا کون سی طاقت ہے ایمان والوں یہی طاقت ہے لا الہ بولو لا الہ لا الہ میرے الفاظ میں کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا قرآن کہتا ہے الم تھوڑا فضر پذارا بنتا ہو ماستا کالی ماتن تو یہ ماتن کا شاجا راتل تو یہ بات اسلحہ صابر واپس مات دنیا والوں تم نے دیکھا نہیں اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کے ساتھ کی ہے ایسا پاکیزہ درخت جس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہے وہ اپنی مضبوط جڑوں پر کھڑا ہے وہ فروغ فسما اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف بلند ہو رہی ہے اتنا بلند تو بالا ہے کہ اس کی بلندی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا اتنا مضبوط ہے اس کو زمین سے کوئی نہیں اکھاڑ سکتا تو ہوتی کلا کل ہی نم بھی ہر موسم میں ہر موسم میں جیسے وہ درخت پھل لاتا ہے کلمہ بھی ہر موسم میں جب ہر طرف خدا کا سما ہوتا ہے جب ہر طرف خدا شاہی ہوتی ہے جب ہر طرف مایوسی ہوتی ہے جب ہر طرف مسلمان کو دبایا جاتا ہے ڈرایا جاتا ہے مٹایا جاتا ہے طے طے کیا جاتا ہے کلمہ اپنی طاقت دکھاتا ہے کلمہ اپنا اپنا اپنا فضل دکھاتا ہے کلمہ اپنی قوت دکھاتا ہے ان حالات کے اندر بھی افغانستان سے آباد آتی ہے طالبان جیت چکے ہیں امریکہ ہار چکا ہے کلمے کا پھل ہے کیا توجہ توجہ کلمے کا پھل ہے کیا آپ درخت ہر درخت سے اس کا پھل لیتے ہیں اللہ نے اس کلمے کی مثال ایک درخت کے ساتھ کہا توڑتی اکلہا ہی نب ہاں ہر موسم میں پھل لاتا ہے ایمان والو کیا مطلب یہ کلمہ کسی خزاں کی پرواہ نہیں کرتا جب خزائے خزائے ہوتی ہے اس وقت کلمے کی بہاریں چھا جاتی یہ کلمہ ہے بولو کیا ہے ہم سے کو پوچھتا ہے آپ کے پاس کون سی طاقت ہے ہم کیا کہتے ہیں کلمہ ہے بولو کیا ہے آج کے اجتماع کا سبق یہی ہے کہ کلمے کو ہم بنا لے کلمے کو اپنا لے کلمے کو دل و دماغ میں بٹھا لے کلمے پر محنت کر لے میرے شیخ نے اپنے کام کی بنیاد کلمے پر رکھی دورہ تربیہ پر رکھی اللہ اللہ کی سرگوں پر رکھی خدا کی قسم آج دنیا والے حیران ہیں کیا وجہ ہے ہم ہزاروں نہیں لاکھوں اربوں ڈالر خرچ کر کے بھی وہ کام نہیں کر سکتے جیش والوں کا کام ایسے ہی ہو جاتا ہے کون سی طاقت ہے لا الہ ذرا جوم کے پڑھیے لا الہ دل کے یقین کے ساتھ پڑھیے لا الہ زبان کے اقرار کے ساتھ پڑھیے لا الہ اللہ پر نظر رکھ کے پڑھیے لا الہ اگر اس کائنات کی بنیاد کلمے پر ہے تو یاد رکھیے اس کائنات کی بقا بھی کلمے پر ہے اس کائنات کی بقا کس کے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہے اس کائنات کی بنیاد لا الہ الا اللہ اور اس کائنات کی بقا مبالغہ نہیں تو خطیبانہ جملہ نہیں میرے آقا نے فرمایا جب تک اس سرزمین پر ایک بھی کلمہ پڑھنے والا موجود ہے یہ جہان فنا نہیں ہوگا یہ جہان فنا بولو جہان فنا ہاں جس دن اس سرزمین پر کوئی ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہ ہوا ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہ ہوا اللہ اس جہان کو فنا کر دے دنیا والوں آج تم کلمے والوں کو بوجھ سمجھتے ہو آج تم مسلمانوں کو بوجھ سمجھتے ہو آج تم کلمہ پڑھنے والوں کو ہر پھر غلط کی طرح مٹا دینا چاہتے ہو آج تم تمام تر مسائل کا ذمہ دار کلمے والوں کو سمجھتے ہو تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ اس کائنات کی بنیاد کلمے والوں کے ساتھ ہے اس کائنات کی بقا کلمے والوں کے ساتھ ہے اور جس دن کلمے والے نہیں ہوں گے یہ جہان بولو یہ جہان اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشا ہمارا دنیا مانو یہ کلمے کی طاقت ہے یہ کلمے کی طاقت ہے کہ فرعون پانی میں ڈوب رہا ہے اور کلمہ پڑھنے والے دریا کے پار کھڑے ہیں اور فرعون پانی میں ڈوب رہا ہے اور پانی میں ڈوبتے وقت فرعون کی زبان پر وقت کا ظالم ہے جابر ہے فرعونیت ظلم اور بربریت کا استعارہ بن چکی ہے فرعون کا نام فرعون کا کردار فرعون اور کا ظلم ظلم اور بربریت کا استعارہ بن چکا ہے یہ فرعون عشت ہے اتنا بڑا سالم تھا اتنا بڑا فرعون تھا چھوٹے فرعون سنو وہ بھی فرعون جب دنیا سے جا رہا تھا اس کو ہوتے آ رہے تھے اس کی زبان پر بھی یہی کلمہ تھا لا الہ بولو لا الہ ہی ادرک ہو لگا رکھ کالا آمن تو کالا آمن تو یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا غرق ہونے لگا اس کی زبان پر بھی یہی جملہ تھا آمن تو بل بولو لا بولو لا الہ لا لا کہتا میں لا الہ کو مان گیا کون سا لا الہ بھی بنو اسرائیلا وہ وہ خدا وہ طاقت آج میں تسلیم کرتا ہوں جس کو بنی اسرائیل نے مانا جس کی دعوت موسا نے دی ہے میں اس کو آج قبول کرتا ہوں لیکن توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا آسمان والے نے کہا الانا اب نہیں اب بولو اب جب اللہ کی پکڑ میں بندہ آتا ہے آج کل ہمارے سامنے بھی بڑے فرون ایسے ہیں اللہ کی پکڑ میں ہے لیکن اللہ فرماتے اب نہیں وقت گزر گیا وقت آسائی تھا قبل وکن تھا بنل تو فرعون کی زبان پر کیا تھا لا الہ بولو کیا تھا فرعون کو سالمو کیا کرو قرآن کی طل ہے پھر کو بھی آخری وقت کلمہ یاد آیا تھا آج اللہ ہمیں کہتے ہیں زندگی میں کلمہ یاد کر لو یہی محنت ہے بجائے اس کے کہ مرتے وقت جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اس وقت توبہ کرے آج وقت اہم آج توبہ کر لیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یہ کلمہ ہے جو بڑے بڑے اکڑی ہوئی گردن والوں کو اللہ کے سامنے جھکاتا ہے اللہ کے سامنے ہاں کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا حکم یہی آتا نماز پڑھ نماز پڑھ اور نماز کس لیے کہ تو نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اب اگر بلندی چاہتا ہے تو کچھ پستیاں دیکھا اللہ نے اس کائنات کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے کہ اس کی پستیوں میں اللہ نے بلندی رکھی ہے اس کی پستی میں اللہ نے بولو بولو وقت کم ہے اس کی پستیوں میں اللہ نے اس کی پستیوں میں اللہ نے دانا زمین کے نیچے جاتا ہے اس کو بلندی ملتی دانا زمین کے نیچے جاتا ہے اوپر پڑا رہے کوئی بلندی نہیں کوئی عظمت نہیں یہی دانا اگر خاک میں مل جاتا ہے مٹی میں مل جاتا ہے زمین کی گہرائیوں میں جاتا ہے اللہ اس نرم اور نازک دانے کے اندر سے پمپل زمین کو پھاڑ کے نکال دیتے ہیں کیا اشارہ ہے ایمان والو تم اپنے آپ کو ذرا زمین کے ساتھ ملا کے دیکھو اپنے آپ کو خاک سار بنا کے دیکھو اپنی جبی کو اللہ کے سامنے ذرا رگڑ کے دیکھو اپنی ناک کو اللہ کے سامنے رگڑ کے دیکھو پھر تمہیں وہ بلندی ملے گی دنیا تمہیں دیکھتی رہ جائے گی ہاں نماز عظمتیں دینے والی چیز ہے نماز بلندی دینے والی چیز ہے میرے آقا نے فرمایا جب نمازی نماز کے اندر سجدے کی حالت کے اندر ہوتا ہے اس وقت ہی اللہ کے قدموں کے اندر اس کا سر ہوتا ہے اللہ کے قدموں میں اس کا سارے ہاں مطلب کیا اے نمازی جب تو سجدہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اس حد تک چکا دیتا ہے اللہ تجھے اتنا بلند کر دیتا ہے کہ اپنے قدموں کا اجرا تھا فرماتا ہے ہاں نماز بلندی کے لیے ہے آج مسلمان کلمہ پڑھتا ہے لیکن اس بلندی والی نعمت سے محروم ہے کاش مسلمان نے قرآن کے اس نقطہ کو سمجھا ہوتا تل کدار الآخرت آخرت لا یور دونا لو ون فل اردو فساد اللہ نے آخرت کا گھر جنت ان لوگوں کے لیے بنائی ہے لا یریدون دونا فی الارض جو زمین پر بڑائی نہیں چاہتے جو زمین پر اپنے آپ کو بلند نہیں رکھنا چاہتے ہاں اللہ کے سامنے خاک سار بن کر رہتے ہیں اللہ ان کو جنت عطا فرماتے ہیں اور پھر نماز کے بارے میں قرآن نے نقطہ بیان کیا ایک نمبر کا نمازی دو نمبر کا نمازی ہاں دونوں کا مقام اجر الگ الگ ہے دو نمبر نمازی فوائل للمصلین وائل ہے ہلاکت ہے بربادی ہے نمازیوں کے لیے کون نمازی اللہ دی ہم سلا جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں اپنی نمازوں میں وقت بے وقت پڑھتے سنت کے مطابق نہیں پڑھتے قرآن کہتا ہے یہ دو نمبر نمازی ہیں تو کہلاتے تو نمازی ہے لیکن وائل ہے جہنم ہے ان کے لیے بربادی ہے ان کے لیے ہاں کامو ارسلادی کامو کال یہ دو نمبر نمازی ہیں جب نماز کے لیے کڑے ہوتے ہیں سسی سے کڑے یو راؤ نناسا صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی ہم بھی ایمان والے ہیں ولا یزکور اللہ اللہ کلیلا یہ دو نمبر نمازیوں کا تذکرہ ہے ہاں ایک نمبر نمازی کون ہے قد هم اللہ صلاتهم خاشعون وہ مومن کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نمازوں میں خوشبو پیدا کی ایمان والو نماز کی فکر کیجئے نماز کی فکر کیجئے نماز کی فکر کیجئے میرے آقا جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے آخری وقت امت کی نماز کی فکر تھی نماز نماز بیماری کی حالت میں ضعف کی حالت میں نقاہت کی حالت میں آقا جب بھی ہوش آتا ہے پوچھتی ہے نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی آقا آخری وقت نماز نماز نماز کی فکر کر کے گئے ہمارے لیے آج ہم عہد کریں ہم بھی نماز کی فکر کریں گے انشاءاللہ کریں گے نا خدا را اللہ سے مانگیے اللہ ہمیں وہ نماز نصیب فرما دے جو ہماری دنیا کو بھی بدل دے ہماری آخرت بھی بنا دے کہو آمین منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر سجدوں سے تیرے کیا ہوا سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر ہاں آج ہم جو نماز پڑھتے ہیں دل کے اندر ہیرس ہوس کفر کا خوف کافروں کا خوف ٹیکنالوجی کا خوف طاقت والوں کا خوف نہ خوف خدا ہے نہ شوق خدا ہے نہ خدا سے ملاقات کا شوق ہے نہ خدا سے ڈر ہے بلکہ مخلوق کا شوق ہے مخلوق کا خوف ہے تو اسی موقع پر کہا تھا میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو سمی سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں آؤ ایسی نماز تلاش کرے اللہ اللہ کے ذکر کروانے کا مقصد مرکز میں بلا کر نماز کی مشق کروانے کا مقصد ہمارے پاؤں قبلہ رخ سیدھے کرنے کا مقصد ہمارے سجدے کی کیفیت کو سنت کے مطابق کرنے کا مقصد کیا ہے آج ایمان والوں کو وہ نماز نصیب ہو جائے نمازیو کیا وجہ ہے صحابہ کرام بھی نماز پڑھتے تھے آج ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن ہماری نماز جو ہمارے سر سے بھی اوپر نہیں جاتی ہو وہ عرش تک کہاں جائے گی آئیے ایسی نماز ڈھونڈیں ایسی نماز پڑھیں پڑھیں گے انشاءاللہ نماز سیکھیں گے انشاءاللہ ہاں تیسری بات اللہ کے محبوب بن جائے اللہ کے ہم اللہ کی محبوب جماعت بن جائیں اللہ کی محبوب جماعت کون سی ہے ان اللہ يحب الذین يقاتلون اللہ کی محبوب جماعت وہ ہے جو اس کے راستے میں لڑتی ہے جو اس کے راستے میں ہاں قتال کے بغیر جہاد کے بغیر دین نامکمل ہے دین شریعت بولو شریعت قرآن نامکمل ہے جہاد کے بغیر قتال کے بغیر دین نامکمل ہے ایک جملہ کہتا جاؤں آج لوگ کہتے ہیں ہم اپنی ریاست کو مدینہ کی ریاست کی طرز پر بنائیں گے کہتے ہیں نا اپنی ریاست کو بولو بولو بولو بولو ہم کہتے ہیں کہنے والوں تمہارے منہ میں پھول لڈو مٹھیائی کبھی کبھی آدمی ہنور جی کی حالت میں بھی کوئی بات سچی کہہ دیتا ہے اللہ قبول کر لیتا ہے ہم دعا کرتے ہیں عمران خان تیری زبان سے نکلی ہوئی دعا اللہ قبول کر تو نے مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگایا ہے کاش ہم سمجھ لیتے مدینہ کی ریاست کا نقشہ کیا تھا خد و خال کیا تھے مدینہ کی ریاست کے اندر جہاد ہے تتال ہے مدینہ کی ریاست کے اندر سے بدر کا جہاد لڑا گیا عد کا میدان کرم ہوا میرے آکار ستائیس مرتبہ اسی ریاست کے اندر سے سفر فرما کر اس ریاست کی مضبوطی کے لیے میدانوں میں نکلے ہیں صحابہ کو رخصت کیا ہے کابروں کے سرداروں کو مروایا ہے آقا نے اپنے دندان مبارک شہید کیے ہیں آپ نے آپ زخمی ہوئے ہیں آپ زخمی ہو کر گرے بھی گرے ہیں یہ مدینہ کی ریاست ہے دعا کرو ہماری پاکستان کی ریاست بھی ایسی بن جائے ہم یہی تو کہتے ہیں مدینہ کی ریاست مدینہ کی ریاست بنانی ہے اپنے دین کے سارے کام کو مدنی طرز پر لے کس طرز پر بول بول کس طرز پر ہاں میرے مدنی والے نے جو طریقہ اختیار کیا تھا جو راستہ ایک نقطہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں ہم کہا کرتے ہیں سنا پڑا ہے اسلام دین فطرت ہے بولو اسلام دین ہماری فطرت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے اور ہماری فطرت میں غیرت ہے کہ نہیں بولو ہماری فطرت میں غیرت ہے کہ نہیں اپنے دفاع کے لیے غصہ ہے کہ نہیں بولو تو جب اسلام دین فطرت ہے تو اسلام کے اندر بھی غیرت ہے اسلام کے اندر بھی آپ کی ماں بہن بہو بیٹی پر کوئی ہاتھ اٹھائے کیا کرو گے تمہاری فطرت کیا کہتی ہے انتقام لو دفاع کرو تحفظ کرو کہتی کہ نہیں اور اسلام سب سے بڑا خیرت مند ہے اللہ سب سے بڑے خیرت مند ہے جب اللہ کی توحید پر بات آئے آقا کی ختم نبوت پر بات آئے عظمت صحابہ پر بات آئے قرآن کی حرمت پر بات آئے مدارس اور مساجد پر بات آئے ایمان پر بات آئے تو فطرت کیا کہتی ہے دفاع کر فطرت کیا کہتی ہے دفاع کر اور ان فطروں کو ختم کر اور ان فطروں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کتاب فرض کیا ہے جہاد فرض کیا ہے اس لیے کہا ہے یہ فطروں کو ختم کرنے والی جماعت اللہ کے راستے میں لڑنے والی جماعت مجھے بڑی محبوب ہے مجھے بڑی اللہ کے محبوب بن جائے بنے گے انشاءاللہ ہاتھ اوپر کر کے بنے گے انشاءاللہ اللہ اکبر بنے گا انشاءاللہ انڈیا والو ہم نے تھوڑی سی لہرت دکھائی تھوڑی سی نیچے کیجئے انڈیا والو تم ہمیں دھمکی دیتے ہو تمہارے چیف سے سیدھے ٹانگ چلا نہیں جاتا دھمکی ہمیں دیتا ہے ہم نے تمہیں ہم نے تمہیں دیکھا ہے اور تم ہمیں دیکھ چکے ہو تاریخ ہے آج کے اس پر نظر جڑا کے دیکھو تم ہمیں دمکیے دیتے ہو تمہارے باپ امریکہ کو روس کو افغانستان میں سبق ہم نے سکھایا ہے کہ آج کی برکت سے آج تاریخ کی سلت سلتنا شکست سے امریکہ دو چار ہے انڈیا والوں ہوش کے ناخل لو کشمیر کو چھوڑ دو ورنہ جیسے محمد تہیا کر چکی ہے ہم کشمیر کے راستے دلی ملیں گے ان شاء اللہ تم دیکھ نہیں رہے تم دیکھ نہیں رہے دیکھ نہیں رہے من میرا من اطرافی کیا یہ کفار نہیں دیکھ رہے ہم ان کے لیے زمین تنگ کر رہے ہیں جاؤ کشمیر کے اندر میدار شہدا میں کھڑے ہو کر دیکھو وہاں ہمارے دیش کے پاکستان کے مجاہدین اپنی جانوں کے نذرانے دے کر سرزمین کشمیر پر قبضہ کر چکے ہیں ہمارے آفاق شہید سے لے کر عثمان شہید تک تنہا رشید شہید تک خدا کی قسم ہم ان شہدا کے وارث ہیں ہم ان شہدا کے بولو ہم شہدا کے ہمارے شہدا نے تمہاری سر زمین پر جس کو تم اپنی کہتے ہو تمہاری ہے نہیں یہ ہماری ہے اس لیے قبضہ کر لیا ہے اب تمہارے لیے زمین تنگ ہو رہی ہے ہمارے لیے زمین کھل رہی ہے ہاں وقت نہیں ہے وقت نہیں ہے وقت نہیں ہے ہمارے لیے زمین کھل رہی ہے امریکہ کہہ رہا ہے طالبان سے پابندیاں ہٹاتا ہوں امریکہ کہہ رہا ہے طالبان کا دفتر قطر میں قبول کرتا ہوں امریکہ کہتا ہے طالبان سے مذاکرات کرتا ہوں ہمارے ساتھ ہاتھ ملاؤ ہمارے لیے زمین پھر رہی ہے ہمارے لیے زمین نے اپنا دامن کھول دیا ہے اور تمہارے لیے زمین کا دامن تنگ ہوتا جا رہا ہے کہ نہیں اللہ رب العزت ہمیں یہ تینوں باتیں یاد رکھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے کون سی باتیں کلمہ نماز اور بولو کلمہ نماز اور کلمہ نماز اور جیسے محمد کے پلیٹ فارم سے ملنے والا نصاب یاد رکھیے سر سے نکاتی نصاب ہے کلمہ نماز اور اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے دعوانا ان رب العالمین